اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا